إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقنا منها نعمل عليهم إنه كان ظلوما قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الإسلام لام را كتاب أنزلناه إليك یہ کتاب ہے جسے آپ کی طرف نازل کیا گیا الناس من الظلمات الى النور تاکہ آپ انسانوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب غار مزلت میں پڑے ہُوا کو اور یہ سریا پہ پہنچانے والی کتاب بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب اللہ رب العزت سے بچھڑے بچڑے کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے یہ انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے یہ حقیقتوں کا مجموعہ یہ سچائیوں کا خزانہ یہ صداقتوں سے بھری ہوئی کتاب ultimate realities of the universe اللہ رب العزت نے یہ سچائیوں کا مجموعہ عطا کیا تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والے حق اور سچ کے امین بن کر زندگی گزاریں یہ انسانیت کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے اس کو کتاب عبادت نہیں کہا گیا یہ فقط مسلح کی عبادت بتاتی ہو کتاب ہدایت کہا گیا انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جنت میں داخل ہونے تک ہر ہر منزل ہر ہر قدم کے اوپر اس کی رہنمائی کرتی ہے چنانچہ جو انسان اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں لوہے کو کھینچنے کا مقصد تیس ہوتا ہے جہاں بھی لوہا ہو مقناطیس اسے کھینچتا ہے اپنی طرف جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو برکتوں کو مدد کو کھینچتا ہے وہی ذاکر القرآن یہ عجیب کتاب ہے دیکھنا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت پڑھانا بھی عبادت سمجھنا بھی عبادت سمجھانا بھی عبادت سننا بھی عبادت سنانا بھی عبادت اور جس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے انسانیت کو دنیا میں عزتیں دینے کے لیے بھیجا گیا اس لیے صاحب کرام نام فرماتے تھے ان اللہ اللہ بحاظ تعالیٰ اور جو اس کتاب کے ساتھ ٹکراتا ہے یہ اسے پاس پاس کر دیتی ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں رسول ہل ہدا وہ بات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر وزیر الحق اور سچا دین دے کر یہ دین کل تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے ولو کرے حل مشرقون ولو کرے حل کاترو اگر کہ مشرقوں کو منافقوں کو بھلے یہ بات بری لگے تو قرآن مجید دنیا میں غلبے کا وعدہ لے کر آیا جس انسان کی زندگی بھی اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا انفرادی زندگی میں اگر یہ تعلیمات لاگو ہوں گی تو وہ انفرادی طور پر کامیاب اور اگر اجتماعی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات لاگو ہوں گی تو اجتماعی طور پر لوگ کامیاب تو یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس یہ نسخہ شفا موجود ہے یہ نسخہ خدا ہے جیسے بیماروں کے لیے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اس کے استعمال کرنے سے ان کو شفا ملتی ہے اللہ رب العزت نے روحانی بیماریوں بیماروں کے لیے یہ پرسکرپشن عطا فرما دی ہے کہ تم اس کو استعمال کرو تو پھر دیکھو کہ تمہارے باطن کیسے صاف ہوتے ہیں من کیسے صاف ہوتے ہیں اس لیے فرمایا وجش کے سدور رقو میں ملی یشفین شفا ما پتو ادم و رحمت الا خسارا قل هو اللہ آمنوا ولین و شفا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور نسخہ شفا ہے تو بس اس کو پڑھیں سمجھیں اور زندگیوں میں لاگو کریں اور دنیا میں عزتوں کی زندگی گزاریں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی وہ قلت میں تھے یا کثرت میں تھے گورے تھے یا کالے تھے زمین کی پتیوں میں رہتے تھے یا پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتے تھے اللہ العزت نے ان کو کامیاب فرما دیا کیا تھی کہ نہ کیسر و کس طرح سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے تو صحابہ کرام اس قرآن کو سینے سے لگا کر نکلے تھے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میا کا لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو پہ ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا تو اس قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا ایسا انقلاب دنیا میں برپا کر دیا لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے حیران ہوتے ہیں کیا عظمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ایک بات بے نشی کر لیجیے مومن کے لیے اس دنیا میں دو راستے ہیں مومن کے لیے اس دنیا میں دو راستے ہیں اگر یہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کو امام عالم بنائیں گے اگر یہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو امام عالم بنائیں گے اور اگر یہ نفس کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اللہ اسے غلام عالم بنائیں گے دو کے سوا تیسرا راستہ کوئی نہیں تو اس لیے ہماری سلامتی اس میں ہے ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بن جائیں بسم اللہ کی بات سے پڑھنا شروع کریں وناس کے سین تک پڑھتے چلے جائیں اور سر کے بالوں سے عمل شروع کریں پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے اس پر عمل کرنے والا انسان بھی عزت والا بن جاتا ہے وہ بھی معزز بن جاتا ہے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے تو کہا نے کہ وہ کاغذ جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن اس کو قرآن کی جلد کے ساتھ باندھ دیا گیا نکھی کر دیا گیا اب کوئی ناپاک انسان اس کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ نہیں کہ فقط لکھے ہوئے کاغذوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی جنوبی انسان اس کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیوں کہ اس کاغذ کو قرآن مجید کے ساتھ یک جان کر دیا نچھی کر دیا اب اس کاغذ کی شان بڑھ گئی وہ کاغذ جو زمین پر پڑا ہوتا تھا چند ٹکے جس کی قیمت نہیں تھی کبھی ادھر رکھتے تھے کبھی ادھر پھینک دیتے تھے اس کاغذ کو اگر کسی نے قرآن کے ساتھ لکھی کر دیا اگر اس کاغذ کی شان بڑھ جاتی ہے اے مومن اگر تو قرآن کے ساتھ لکھی ہو جائے گا اللہ تیری شان کیوں نہیں بڑھا دیں گے تیرا بھی مقام بڑھ جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں لیکن اللہ رب العزت کی مدد آنے کے کچھ اصول ہیں مدد ایسے نہیں آتی ایک مثال سمجھیے اگر زمین میں پانی سو فٹ پر نکلتا ہے اور آپ پچاس پچاس فٹ کے ایک ملین بور کروا دیں تو کسی میں سے پانی نکلے گا ایک میں سے بھی نہیں نکلے گا اس کی کیا وجہ کہ پانی نکلنے کا معیار ہے وہ معیار پورا نہیں ہوا ایک ملین بور کروائے معیار پورا نہیں ہوا پانی نہیں نکلے گا لیکن اگر ایک بور کروائیں اور وہ سو فٹ کا کروا دیں تو اسی بور میں سے پانی نکل آئے گا اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایمان کا ایک معیار ہے جب اس ایمان کے معیار والے تین سو تیرہ لوگ بھی دنیا میں ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی مدد ان کے لیے اتر آئے گی فضائے بدل پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی اللہ رب العزت کی مدد اتر سکتی ہے فرشتے اتر سکتے ہیں لیکن اس ایمان کا معیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے صاحب کرام نے جس ایمان کو تلواروں کے سائے کے نیچے بدر کے دن پایا تھا آج کے لوگ پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے اسے تلاش کرتے پھرتے ہیں اس ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے ان تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق بنانی پڑتی ہے پھر اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے اللہ رب العزت کی مدد اتراتی ہے قرآن مجید ہمارے پاس موجود تو ہے ہم اس کی قوت سے ابھی آشنا نہیں واقف نہیں ایک دیہاتی آدمی تھا اس نے کسی جگہ ایک گولی پڑی ہوئی دیکھی اس نے اپنے ساتھی کو بتایا بھائی یہ کیا اس نے کہا بھائی یہ تو گولی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے یہ شیر کو بھی مار ڈالتی ہے اس اس نے نے کہا اچھا اب اسے جیب میں ڈال لیا چند دن کے بعد وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک کتا اس کے پیچھے آ پڑا اس نے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی کام نہ بنا غصہ آیا تو اس نے جیب سے وہ نکال کے بلٹ زور سے اس کتے کو دے ماری اب کتے نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اور چڑھائی کی تو بیچارہ بھاگا جان بچائی اپنے دوست سے ملا کہنے لگا کہ آپ نے پھر مجھے مس گائڈ کر دیا اس نے کہا وہ کیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو ایک شیر کو بھی مار سکتی ہے اور اس نے تو چھوٹے سے کتے کو نہ مارا اس نے کہا میرے دوست غلطی مجھے نہیں ہوئی غلطی آپ کو ہوئی اس گولی کے اندر طاقت موجود ہے مگر اس طاقت کے ظاہر ہونے کا کوئی طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چیز کہی جاتی ہے بندوق اس کے اندر اس گولی کو فٹ کرو اور پھر جب فائر کرو گے تو پھر شیر کیا یہ تو ہاتھی کے بھی پرخ کے کے رکھ دے گا تو بالکل اسی طرح قرآن مجید طاقت کی بلٹ کی ماند ہے مگر اس کی طاقت کے ظاہر ہونے کا طریقہ کار ہے جب ہم اس چھ فٹ کی بندوق میں اس کی تعلیمات کو فٹ کر دیں گے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور دوسرے جو دعا نکلے گی تو اس دعا کے نکلنے پر قرآن کی پھر طاقت ظاہر ہوگی پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں پر دنیا کا جغرافیہ بدل دیں گے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے حدیث پاک گواہ ہے لو اقسم اللہ اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیا جاتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اس کتاب پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ہو جائے دیکھیے جب اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے تو اس کی پہچان یہ کہ کشتی ہمیشہ کنارے لگ جاتی ہے بیچ مجدار میں نہیں چھوڑتے وہ کشتی کنارے لگا دیتے وہ بندے کو کامیاب کروا دیتے اگر ہم اپنے پلڑے میں اللہ رب العزت کی مدد والے وزن کو لے لیں گے تو یہ پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جائے گا اب اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہو اس کے لیے یہ کتاب موجود ہے ہم اسے پڑھیں اسے سمجھیں اسے زندگی میں لاگو کریں اور پھر دیکھیں اللہ حرب العزت کی مدد کیسے اترتی ہے شروع میں صحابہ کرام پر بھی اسی طرح کے حالات تعداد میں تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سرماتے ہیں وز کرو تم یاد کرو اس وقت کو از ان تم کلیل جب تم تھوڑے تھے مسترد لوک زمین میں کمزور تھے تخافون تم ڈرتے تھے پکم الناس کہ تمہیں دشمن اچک نہ لیں فآواکم اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا وَرَزَقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کھانے کو پاکیزہ رزق دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو ایک وقت تھا جب مکہ کے قبائل نے پلاننگ کی کہنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں سب قبیلوں کے لوگ مل کر گھر کا پہرا دیں اور ان کو شہید کر دیں نہ رہے بانس نہ بجے بنسری انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں وَإِذْ الَّذِينَ اور میرے پیارے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی ان کافروں نے لیک تو کہ آپ کو شہید کر دیے جائیں او یوس بیٹو یا آپ کو حد سے بیجا میں رکھ دیا جائے او یو یا آپ کو دیش نکالا دے دیا جائے ویم کرونا انہوں نے بھی تدبیر کی ویم کر اللہ اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بچا دیا پورا مکہ پیچھے چڑھ دوڑا تھا نبی اسلام غار کے اندر ہے ایک مکڑی نے جالا بنا دیا کفار غار کے دروازے پر پہنچ چکے لیکن وہ محبوب کو نہ دیکھ پائے اللہ رب العزت نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا لوگوں مکڑی کا جالا دنیا میں سب سے کمزور دیوار ہوتی ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا لیکن اگر میں کسی کو مکڑی کے جالے سے بھی بچانا چاہتا ہوں تو مکڑے کے جالے کی دیوار تان دیتا ہوں دنیا مل کر اس دیوار کو بھی نہیں توڑ سکتی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی تو یہ اسی طرح رہا حق والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ حرب العزت کی مدد رہی چنانچہ بدر کے میدان میں صحابہ کرام جب آئے اور انہوں نے اپنے سامنے کفار کو دیکھا ان کے چنے ہوئے ایک ہزار نوجوان لوہے میں ٹوبے ہوئے قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کی جب نظر پڑی تو وہ یوں محسوس کرنے لگے کہ انما انترون یوں لگتا تھا کہ جیسے موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں سماجی ہے کل حق وَيُبْتِلَ البا اور اللہ کا ارادہ تھا حق کو حق ثابت کرنا ہے اور باطل کو باطل کر دینا ہے اللہ رب العزت نے مدد کی حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب فرما دیا ہر میدان میں اللہ رب العزت کی جب مدد اتر جاتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب فرما دیتے مادی اعتبار سے مسلمان کبھی کفار پر غالب نہیں آ سکتے اس لیے کہ کافر کی تو سو فیصد محنت ہی مادے پر ہوتی ہے تو اس لیے مادی لائن پر ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے ہم ان پر غالب آئیں گے اپنی قوت ایمان سے یہ قوت ایمان عجیب نعمت ہے اس قوت ایمان کے صدقے کے اللہ کی مدد اترتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہی کے اسباب کو انہی پر واپس لوٹا دیتے وہ جو تدویریں کرتی ہیں ان پر الٹی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے فرماتے ہیں ولا تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں ولا اور تم خوف زدہ بھی نہ ہو غم زدہ بھی نہ ہو وہ ان ان تم تم ہی آلہ اور بالا ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے تو مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نفس تیرے ایمان میں یہ ہمارے اندر کا روز ہوتا ہے جو ہم کفر سے ڈرتے ہیں اور ہم پریشان کرتے ہیں ورنہ مومن کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں مومن کو کامیاب فرما دیتے ہیں قرآن پاک نے عجیب انداز سے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من قلیلتن کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کی حکم سے ایک چھوڑی جماعت ایک کثیر جماعت پر غالب آ گئی بے عزم اللہ اللہ کے علم سے واللہ اللہ قادرین اور اللہ تعالیٰ تو سبزت والوں کے ساتھ ہے تو جن کے اندر صبر ہوگا ضبط ہوگا شریعت کی پابندی ہوگی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا اب اس کا مقوم پتہ کیا بنتا ہے مقوم یہ بنتا ہے من فی عطن غلط غلبت کثیرتم بزن اللہ کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باغ مروا دیے واللہ اللہ صابرین اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں چڑیوں سے بھاگ مروا دیتے ہیں اس کی مدد اتر آتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں کہ واللہ عالم و اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو ہم تو نہیں نہ جانتے کہ ہمارے دشمن کون ہے کتنے لوگ اوپر سے دوست بنتے ہیں اندر سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے تعاون مانگ رہے ہوتے ہیں اندر سے اس کو باندھنے کی ترکیبیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو جانتے ہیں تو پھر قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ہرگز ہر کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا سبحان اللہ کتنی تاکیب کے ساتھ بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دے گا جیسے بچے کو کوئی مارنا چاہے تو باپ آ کے درمیان میں کہتے ہیں میاں پہلے میرے ساتھ بات کرو بچے سے بعد میں کرنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم پہلے مجھ سے نمٹو بچے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میرے بن کر زندگی گزارو گے تو تمہارے دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے میں تمہارا محافظ بن جاؤں گا پہلے وہ مجھ سے نمٹیں گے پھر تم تک ہاتھ پہنچا سکیں گے اس لیے فرمایا من آد علی ولی فقت آزن تو بلحر جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے کچھ سی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام جنگ ہے اس کے ساتھ تو ہم اگر اللہ کے دوست بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے خواہشات نفسانی کے ذریعے نہیں بن سکتے گناہوں کے ذریعے نہیں بن سکتے نیکی تکوا پرہیزگاری اتباع سنت کے ذریعے سے بن سکتے ہیں تو اگر ہم سو فیصد کامل ایمان والے بن جائیں شریعت و سنت کو اپنے اوپر لاگو کر لیں پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہماری کیسی مدد فرماتی ہے وہ یقینا ہمیں کامیاب فرمائیں گے قرآن مجید غلبے کا وعدہ لے کر آئے چنانچہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا جنگ گزری کہ جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں احزاب حزب کی جمع بڑی جماعتیں اکٹھی ہو کر آئیں چنانچہ مکہ کے لوگ چلے اور وہ اپنے ساتھ دوسرے قبیلوں کو بھی لاتے رہے اتنے جمع ہو کے آئے کہ یہودی آ کر مسلمانوں سے کہتے ان قد جمع لکم کہ لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے تم ذرا خیال کرو کچھ تدبیر کرو کچھ سوچو کچھ اقدامات کرو جیسے مشورے دیتے ہیں لوگ کہ یہ سارے لوگ آ رہے ہیں تمہارا کیا بنے گا لیکن ایمان والے ڈٹ جاتے ڈٹ گئے وما داد ہم اللہ ایمان و تصویتا اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا ایمان ان کا اللہ پر اور کامل ہو گیا چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ تیس دن محاصرہ کرنے کے باوجود ان کے پلے کچھ نہ آیا اور دل آخر آپس میں خلفشار ہوا اور وہ پیچھے کو ہٹے اللہ تعالیٰ فرماتے لمنالو خیرا اللہ نے کافروں کو ان کے غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا ان کے پلے کچھ نہیں آیا تو جو کہتے تھے نام و نشان مٹا دیں گے ان کو خود پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگنا پڑا پیٹ پھیر کر پیچھے گئے کس لیے اللہ رب العزت کی مدد اتر آئی تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرما لیتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بس اب تو کافر لوگ بندے کو مٹا کے رکھ دیں گے پنا کر کے رکھ دیں گے زمین تنگ کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین کو وسیع کر دیا کرتے اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت فرما لیا کرتے دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا اللہ رب العزت کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ لیجئے پھر قدم بڑھائیے جہاں قدم بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہوتی جائے گی تو آج حالات واقعات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر سو فیصد اپنی زندگیوں کو شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے یاد رکھنا یہ وہ وقت ہے سنبھلنے کا ہمارے دروازوں پہ دستک ہو رہی ہے اگر ہم نہ جاگے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دروازوں کو دشمن اپنے پاؤں کی نوکوں سے توڑے گا اور پھر باپ کے سامنے بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوں گی جس گلی کی نالی میں گندا پانی چلتا ہے وہاں پھر ایمان والوں کا خون بہ رہا ہوگا ان کے جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی ان کی فضاؤں میں دشمن کے تیارے چل رہے ہوں گے اور پھر کفے افسوس ملنے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا آج وقت ہے جاگنے کا ہم گناہوں کو چھوڑیں ان سے منہ موڑیں اور اپنے رب سے سلو کر لیں اپنے رب سے سچی توبہ کے ساتھ سلو کر لیں اپنے رب کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں افسوس کرنا پڑے وقت سے پہلے کہ انتظام کیے ہوئے انسان کو کام آتے ہیں بس ہم جھک جائیں اللہ رب العزت کے سامنے رات کی تنہائیوں میں سجدے میں پڑھ کے اپنے رب کو منائیں کہ پر عالم اب تک جو بھی خلاف شریعت کام کیے ہم نادے میں شرمندہ ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اے مالک آج کے بعد ہماری زندگی آپ کے حکموں کے مطابق ہوگی بس آپ ہماری مدد فرمائیے گا اور جب زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے پھر یاد رکھنا جو بھی کافر آ کر ٹکرائے گا پھر اللہ رب العزت کی مدد پاس ہوگی اللہ ایمان والوں کو غالب فرمائیں گے کوفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قرآن مجید کی آخری آیتیں اتری ذرا سننے والی بات ہے دل کے کانوں کے ساتھ فرمایا گیا الوم اکمل تو لکم دینکم آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا واتمم تو علیکم نعمتی وردی تو لکم السلام دینا این اسی دن اللہ تعالیٰ یہ اسے بھی ارشاد فرماتے ہیں الوم یا اسلین کفرو من دینکم آج کے دن یہ کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں اور ان کو چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے یا اس اللہ دین کو یہ کفار امید ہو چکے ہیں تمہارے دین سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فلا تخشوہم تم نے ان سے نہیں ڈرنا بخشونی اللہ فرماتی ایک تم نے مجھ سے ڈرتے رہنا ہے تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا تو پھر ہمیں دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھنا جب دل میں اللہ رب العزت کا ڈر نکلتا ہے پھر ساری دنیا کے ڈر آ جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان سائے سے ڈرتا ہے اندھیرے سے ڈرتا ہے بلی کی میاؤں سے ڈر جاتا ہے حتیٰ کہ کھڑکی ہوا سے ہل جائے یا پردہ ہل جائے تو پردے کے ہلنے سے ڈر جاتا سارے ڈر اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ پھر نہیں ڈرتا موت سامنے دیکھتا ہے تو وہ پھر مسکراتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس مرنے میں بھی اللہ رب العزت کی راضی رضا شامل ہے بلکہ شہید ہو رہا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے فض تو رب دل رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا وہ تمنا کر رہا ہوتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہ اپنی جان اللہ کے نام پر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان اس نے اس جان کو رستے میں قبول فرما لیا تو مومن مومن اس دنیا کے اندر عظمت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکرا و رب کل اکرم تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے اور تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو زندگی میں رہے پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو زندگی میں رہے ناکام تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام غلامی نف کی ہو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن میرے ماننے والے مسلمان ورب اکرم تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا تیرا اکرام رب تجھے عزت و وقار دے گا اور تیرے ظاہر باطن کو نکھار دے گا تو قرآن مجید ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہم اس پر عمل کر کے دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے اترتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے کامیاب فرما دیتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ہم اپنی جان بھی دے دیں گے تو یہ جان ایک دن دینی تو ہے ہی صحیح اللہ کے نام پر جان چلی جائے یہ تو مومن کی تمنا ہونی چاہیے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو سنیے اور دل کے گانوں سے سنیے جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور جس کو دین کے راستے میں کبھی تکلیف بھی نہ پہنچی ہو وہ انسان مرے گا تو ایک قسم کی منافقت پر اسے موت آئے گی تو دل میں تمنا ہر مومن کے ہو کہ اللہ یہ جان تو امانت ہے آپ کی آپ نے عطا کی آپ کے دین کے لیے اگر یہ قبول ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہے اور اس کے لیے صاحب کرام دعائیں مانگا کرتے تھے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اس کا رتبہ درجہ کیا ہے مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے مدینہ آ رہے ہیں رات کو لیٹ گئے کھلی فضا ہے ویرانہ ہے ستارے چمک رہے ہیں تحجد کے وقت آنکھ کھلی آپ کی نظر آسمان پر پڑی ستارے جگمگ کر رہے تھے گویا نور اتر رہا تھا سکون تھا آج ہوا چل رہی تھی آپ کو وہ قبولیت دعا کا وقت نظر آیا چنا سے اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیے اور اپنی زندگی کی دو تمناؤں کا اظہار کیا کہا اے اللہ اللہ مرزکنی شہادت فی سبیلک اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دینا وجہ القبری فی بلد حبیبک اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے مرنے کے بعد جگہ عطا فرما دینا تو ان سے پوچھئے جو تحجد کے وقت میں تمنائیں کیا کرتے تھے اس شہادت کی جو ہے وہ عظمت اور اس کی اس کا مقام خالد ولید ولیان سے پوچھیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بستر کے اوپر ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کسی نے پوچھا خالد سے کہ آپ اتنے بڑے جرنیل اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگے ہاں میرا دل چاہتا تھا مجھے شہادت ملتی میں نے جہاں کافروں کے جو ہے وہ گھٹے کو زیادہ دیکھا وہی میں پہنچا ساری زندگی اسی تمنا کے اندر لڑتا رہا لیکن آج مجھے بستر پر موت آ رہی ہے اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو بتانے والے نے کہا کہ آپ کی تمنا اپنی جگہ حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت نے کہ محبوب نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا اللہ کی تلوار کا اب اگر کوئی کافر آپ کو شہید کرتا وہ گویا اللہ کی تلوار کو توڑتا اس لیے آپ کو اللہ نے میدان جنگ میں شہادت نہیں عطا کی آپ بستر پر موت جو ہے آئے گی لیکن اللہ آپ کو شہیدوں کی ہمراہی عطا فرما دیں گے ان کے دل میں تمنا ہوا کرتی تھی کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے ہر بندے کے دل میں مردوں کے دل میں عورتوں کے دل میں اور بوڑھوں کے دل میں تمنا ہوتی تھی امر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ نو پاؤں سے معذور ہے لنگڑے ہیں بہت کا میدان ہے نبی علیہ اسلام سے آ کر رد کرتے ہیں اللہ کے محبوب چار بیٹے ہیں جوان ہیں اور چاروں جہاد میں جا رہے ہیں اور میں اکیلا مرد گھر میں ہوں میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں میں بھی داخل ہو جاؤں اللہ کے نبی مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجیے اب جو بندہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بھی اجازت مانگتا ہے کہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی جب تیاری کر کے نکلنے لگے تو بیوی نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں تو آپ کو بھاگ کر واپس آتا ہوا دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا اللہ تو اللہ مجھے آج کے بعد اہل خانہ کی طرف کبھی واپس نہ لوٹانا یہ کہہ کر جہاد کے لیے چلے گئے شہادت پالی ان کی لاش کو لے کر جب بیوی گھر آنے لگی تو سواری اونٹ چلتا نہیں تھا اور کسی سمت اونٹ کو لے جاتے اونٹ چل پڑتا تھا مدینے کی طرف لانے لگتے اونٹ چلتا نہیں تھا نبی علیہ علی اسلام سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس نے گھر سے چلنے سے پہلے کیا الفاظ کہے جب معاملہ کھلا آپ نے فرمایا اب اس کی لاش واپس نہیں جا سکتی تو سوچنے کی بات ہے جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو پھر اس قوم کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا ایک نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے حکم دیا ایک گھر کے اندر ایک عورت بیٹھی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر رو رہی ہے رو کیوں رہی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھیج سکتی تیار کر کے یہی چھوٹا بچہ ہے خامد پہلے شہید ہو چکے اب ہفاروں قطار روتی رہی روتی رہی جب طبیعت بہت بھر آئی اس نے اپنے اسی بچے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال کر عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب میرے اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ یہ کیسے جہاد کر سکے گا عرض کرنے لگی کہ حضور آپ اس میرے بچے کو کسی ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے پاس ڈھال نہ ہو وہ میرے بچے کو سانس لے کر جائے تاکہ دشمن جب تیروں کی بارش برسائے تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے اور جس قوم کی عورتوں کا یہ حال ہو پھر اس قوم کے مردوں کا کیا عالم ہوگا چھوٹی بچی رو رہی ہے کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں کہنے لگی کہ یہ دوسری بچیاں میرے ساتھ مذاق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھ ہم تو اس باپ کی بیٹیاں ہیں جن کو میدان جہاد میں شہادت نصیب ہوئی اب تیرے والد کو تو گھر پہ موت آئی تو میں رو رہی ہوں کاش میرے والد کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہوتی جس قوم کے بچوں کا ہی عالم ہو پھر اس قوم کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا اس لیے یہ شہادت مومن کی تمنا ہوتی ہے دیکھیے جانا تو دنیا سے ہے ہی صحیح لیکن اللہ کے دین کی خاطر کام آ جائیں تو یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے ہم جو ہے اس کے لیے دعائیں بھی مانگے اور اس کے لیے تیار بھی رہیں حالات معلوم نہیں کیا رخ اختیار کریں گے کفر کے دماغوں میں معلوم نہیں کیا بھرا ہوا ہے کبھی اعتماد نہ کرنا الکفر ملتم واحدہ کافر سارے کے سارے ایک ملت ہیں اسلام کے مخالف ہیں وہ بندے کو دھوکے سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں دکھاتے ادھر کی بات ہیں اصل میں مارنا انہوں نے اس طرف ہوتا ہے اس لیے وہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم نہیں حالات کیا رخ اختیار کریں اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب سے سلو کر لینی چاہیے اور اس کے دین پر پکا جو ہے وہ عمل شروع کر دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے مہربانی فرماتے ہیں ہم تو حیران ہوتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر سن کر کہ ان کے دل میں شہادت کی کیسی تمنا ہوا کرتی تھی بلکہ میں آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہی چلوں فتح شام ایک کتاب ہے علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اردو میں ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے سب لوگوں کو نوجوانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے صحابہ کرام کی زندگی کیسی مجاہدانہ تھی اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت درار بن لانو ایک صحابی تھے اور بڑے تھے بڑے بہادر تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جہاد کر رہے تھے جہاد کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی اب انہوں نے اپنے نیزے کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک کافر کو نیزا مارا نیزے کی انی گھس گئی جب کھینچا تو فقط ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا رہ گیا اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا چنانچہ ان کے خلاف رومیوں نے گھیرا تنگ کر لیا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے جب ذرا وہ گرفتار کرنے کے جہاں جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کو لے کر وہ چلے گئے اب خالد لانو کو پتا چلا کہ ذرا لانو کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس وقت آرام نہیں کرنا بلکہ ان کو چھڑانے کے لیے جانا ہے مسلمان پھر تیار ہو گئے فرماتی ایک گھوڑے پر ہم نے دیکھا ایک ایک جو ہے وہ مجاہد ہے جس کا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے بڑا چابک رفتار ہے اور وہ اس کے اوپر تلوار بھی ہے نیزا بھی ہے مگر اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے فرماتے ہیں ہم نے مل کر رومیوں پر حملہ کیا اندر گھستے چلے گئے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کافروں کی بہت زیادہ تھی فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ جو ہے دشمن کے نرے میں آنے لگا مگر اس سوار نے قریب آ کر میری حفاظت کی اور دشمن کو ملی گاجر کی طرف کتر دیا میں بڑا حیران کہ اتنا نڈر اور دلیر اور بہادر کون ہے جو آج خالد بن کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے فرماتے ہیں ہم نے ہزاروں کافروں کو مارا دل آخر ہم پیچھے ہٹے ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا کیا جو ہے معاملہ ہے جب پیچھے ہٹے میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بھی باہر آیا اس کی تلوار خون کے اندر جو ہے آلود تھی اور اس کا نیزا بھی خون آلود تھا گھوڑے کے اوپر خون کے چیٹے تھے اتنے کافروں کو اس نے مارا تھا جب باہر آیا اس وقت فرماتے ہیں میں اس سے پوچھا تو کون ہے تیری شجاعت نے آج مجھے بھی حیران کر دیا فرماتے ہیں ادھر سے کوئی جواب نہ آیا میں نے دوبارہ پوچھا کوئی جواب نہ آیا تیسری مرتبہ کہا میں سالار ہوں بتا مجاہد تو کون ہے تو نے مجھے بھی حیران کر ڈالا فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب میں نے حکم دیا تب جواب میں آواز آئی کہ میں مرد نہیں میں تو عورت ہوں میں خولا ہوں ذرار کی بہن ہوں بات یہ ہے کہ جب بھائی پر مصیبت آیا کرتی ہے پھر بہنیں ان کے کام آیا کرتی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں اتر گئی اب میرا بھائی ابھی تک آزاد نہیں ہوا میں کیسے میں واپس جا سکتی ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے عربی کے کچھ اشار پڑھے کہ اے بھائی مجھے نہیں معلوم کہ تیرا کیما بنا دیا گیا یا تجھے زمین میں دفن کر دیا گیا یا تجھے ہتکڑیاں پہنا دی گئیں میں کیسے چین سے بیٹھ سکتی ہوں ان کے اشار کو سن کر خالد مل نے دوبارہ حملے کرنے کے لیے کہا چنانچہ لمبی تفصیل ہے حملہ کیا گیا ان کو آزاد کروا لیا گیا یہ زرار بن تھے جن کی بہن خولا تھی جنہوں نے جہاد کیا اب جس قوم کی جوان بیٹیوں کی جرت اور شجاعت کا یہ عالم ہو پھر اس قوم کے مردوں کا کیا عالم ہوگا سوچنے کی بات ہے چنانچہ حضرت کو جب جو ہے رہا کروا لیا گیا دوسرے دن پھر حملہ ہوا اصل میں یہ بات آپ کو سنانے کے لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا گیا جب دوسرے دن حملہ ہوا تو حملہ بڑا سخت تھا حضرت رالانو خوب لڑے جب لڑے تو ایک مرتبہ ایک جو ہے چھ گھنٹے متواتر لڑتے رہے چھ گھنٹے کے بعد ان کا گھوڑا تھک گیا پسینے میں شرابور تھا چاروں طرف دشمن تھے وہ اکیلے چاروں طرف چمکھی لڑائی لڑ رہے تھے جب گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے سے قدم بھی نہیں اٹھائے جاتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ گھوڑا اگر تیز نہیں بھاگے گا تو دشمن تو مجھے پھر گرفتار کر لیں گے چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا انہوں نے گھوڑے کی لگام کھینچی گھوڑا کیا کرتا وہ تھک چکا تھا گھوڑا آہستہ آہستہ قدم آگے اٹھا رہا تھا جب انہوں نے گھوڑے کو تھکا ہوا دیکھا کتاب میں لکھا ہے اس وقت انہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اپنے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا اے گھوڑے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے نہیں تو میں نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا اے گھوڑے تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے نہیں تو میں نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنایا اور اس طرح دوڑا کہ جس طرح کوئی تازہ گھوڑا دوڑا کرتا ہے سبحان اللہ ایسے مجاہد تھے دشمن کے اندر اس طرح گھس کر جہاد کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو پھر دیکھو کیسی عزت عطا فرمائی دنیا کے اندر بھی حلبہ عطا فرمایا تو بات یہ ہے کہ مومن شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا وہ تو دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے یہ کافر یہ تو چڑیوں کی ماند ہے شہباز کبھی چڑیوں سے نہیں ڈرا کرتا ڈرتی ہیں سے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ پتہ کیا معاملہ ہو اس لیے ہمارے پاس ایمان ہے اس ایمان کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیجئے اور پھر قدم بڑھا کے دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مہربانی فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جب سب جنتی چلے جائیں گے تو اس وقت سب جنتی جو ہے جنت میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی تم میں سے ایسا ہے جو دنیا میں واپس جانا پسند کرے تو کوئی بھی واپس آنے کی بات نہیں کرے گا ایک نوجوان اٹھے گا کہے گا اللہ دنیا میں ایک مزہ مجھے ایسا آیا تھا کہ وہ مزہ مجھے یہاں بھی نہیں آتا مجھے اس کی یاد ستا رہی ہے اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا تھا میرا دل کرتا ہے واپس دنیا میں جاؤں سما بھیا اوکتل اللہ میں پھر شہید کر دیا دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں مجھے اس شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا اس مزے کو اب بھی میں یاد کرتا ہوں تو اللہ رب العزت کی ایسی مہربانی ہوتی ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شہید کے جب خون کا قطرہ زمین پر گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ اس کے سب گناہوں کی مقصد فرما دیتے ہیں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن شہید کے گھوڑے کے جو پیشاب اور لید ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے نیکیوں کے نام اعمال کے اندر وزن کریں گے سوچنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شہید کہاں ہے قریب ہو جائیں تو اس وقت شہید اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہوں گے حدیث پاک کے الفاظ ہیں اگر کسی شہید کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ہٹ کر راستہ دیں گے تاکہ شہید قریب ہو جائے اتنی عزتیں ملیں گی اتنی شان ملے گی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی نعمت ہے تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے سلو کر کے اس کی تمنا دل میں کر کے اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد اترے گی اللہ رب العزت بڑے کریم ہے یاد رکھیے یہ شہادت کے معاملہ اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العزت شہید سے اتنا خوش ہوتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کسی بھی آدمی کی جب موت آنے لگتی ہے وہ آدمی نیک ہو وہ ولی ہو وہ بڑا کتب ہو اپنے وقت کا وہ بڑا بلند درجے کا ہو لیکن اس کی موت کو اس کی روح کو لینے کے لیے ملک الموت آیا کرتے ہیں لیکن جب کسی شہید کی موت کا وقت آتا ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سراہد کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب شہید کا وقت آتا ہے اللہ رب العزت تابتا بدل دیتے ہیں فرماتے ہیں ملک الموت باقی انسانوں کی روح تو تو نے قبض کر لی لیکن یہ میرے نام پر اپنی جان دے رہا ہے اب اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہے ملک الموت تو پیچھے ہٹ جا اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا چنانچہ حدیث سے پاس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو خود قبض فرماتے ہیں سبحان اللہ مومن کے لیے کتنی بڑی شان ہے دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے قانون ہے جو کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے قانون ہے اس کو نہلا دیا جائے اور اس اس کے بعد کو کفن پہنا دیا جائے تب میرے دربار میں پیش کر دیا جائے لیکن جہاں شہید کا معاملہ آیا وہاں ضابطہ بدل کے رکھ دیا فرمایا پوچھا اللہ یہ بندہ تیرے راستے میں شہید ہوا اب ہم اسے نہلا دیں فرمایا ہرگز نہیں اس کو پانی سے غسل دینے کی کیا ضرورت ہے یہ تو خون میں نہا چکا ہے اب اس کو پانی سے غسل دینے کی ضرورت نہیں اللہ اس کے کپڑے بدل کر یونیفارم پہنا دے کفن کی تاکہ حاضری دے سکے فرمایا نہیں یہ جو خون کے دھبے اس کے کپڑوں پر لگے ہیں یہ مجھے اتنے پیارے ہیں میں چاہتا ہوں قیامت کے دن انہی کپڑوں اور خون کے دھبوں کے ساتھ پیش کر دیا جائے میں بھی یاد کروں کہ یہ میرا بندہ اس محبت کے ساتھ اپنی جان دے کر آیا تھا تو سوچنے کی بات ہے شہید کا رتبہ اتنا ہے اللہ نے ضابطے بدل دیے روبی خود فرماتے ہیں پانی سے نہلانے کی بھی اجازت نہیں کہ خون سے نہا چکا اور اس کے کفن پہنانے کی بھی اجازت نہیں کہ جن کپڑوں میں شہید ہوا قیامت کے دن انہی طرح میرے سامنے پیش کر دیا جائے تو جب اللہ حرب العزت کے ہاں اتنے مقام ہے تو پھر ہمیں دل میں تمنا رکھنی چاہیے اور اپنے رب سے یہ مرتبہ مانگنا چاہیے یاد رکھیں زندہ کوئی نہیں رہے گا بالآخر موت آئے گی تو بجائے گھروں میں مرنے کے اور بستروں پہ مرنے کے اور اسپتالوں میں مرنے کے کیا یہ اچھا نہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمیں موت آ جائے تو موت سے مومن کبھی نہیں گھبرایا کرتا اس لیے عمر لانو فرماتے تھے ان نمایا قوما میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو شبون الموت جو موت سے محبت کرتی ہے کما تو شبون الجم القمر جس طرح کے کافر لوگ وہ شراب کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہیں میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کا پیالہ پینا اس طرح پسند کرتے ہیں اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے ہم کیوں کسی سے گھبرائیں ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے اس پر توکل کرنی ہے اور کافروں کی گیدڑ بھبکیوں سے ہرگز نہیں ڈرنا اور اگر وہ کہیں گے ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوا موت موت تو ایک دن آنی ہے اور این ممکن ہے اللہ نے ہتھوں سے اتنے بڑے اسلحے والوں کو جو ہے پٹوا کے دکھا دے پہلے بھی تاریخ میں یہ بات آئی سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات بتا کر یاجد اپنی بات مکمل کرے گا ذرا سننے والی بات ہے کہ بنی بنو نذیر اور بنو قریدا یہودیوں کے قلعے تھے مدینہ طیبہ کے قریب جنہوں نے بڑی بڑی موٹی دیواروں کے قلعے بنائے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ قلعے ناقابل تسخیر ہیں کوئی ان کو فتح نہیں کر سکتا اور مسلمان تو فتح کر ہی نہیں سکتے اب مسلمان بھی سمجھتے تھے ان قلعوں کو فتح کرنا مشکل ہے کافر بھی سمجھتے تھے یہ مسلمان قلعوں کو فتح نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرما لیا تو وہ قلعے بھی فتح ہو گئے طریقہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا خوف ڈال دیا اب وہ اندر اندر ڈر گئے یرک گئے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے یہ مسلمان جدھر جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ایسا تو نہیں کہیں ہماری طرف رخ کر دے ہمارا کیا بنے گا تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا بنے گا کہنے لگے جی خود ہی جگہ خالی کر کے چلے جاؤ چناتی اپنے قلعوں کو خود ہی خالی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب فرما دیا سنیے قرآن مجید کی آیت کیسے عجیب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوزی ہو کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں اخرج من اهل الكتاب من الحشر ما تم ان رجو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں گمان ہی نہیں تھا تم ان کو نکال سکو گے وزنو اور وہ یہ گمان کرتے تھے من اللہ ان کے یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے تو مومن بھی سمجھتے تھے کہ فتح کرنا مشکل ہے کافر سمجھتے تھے ہمارے قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے قرآن عجیب الفاظ میں کہتا ہے اللہ من سلم یا اللہ پھر ایسی طرف سے آیا جس کا ان کافروں کو گمان ہی نہیں تھا کلوبروب اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روک بٹھا دیا دھاک بٹھا دی خوف پیدا کر دیا یغربون بیوتہم بے ایدیہم اب اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے چیزوں کو سمیٹ کے بھاگنے لگے جب مومنوں کو پتا چلا تو مومنے میں بھاگنے میں ان کی مدد کی وعید المؤمنین اللہ فرماتی ہیں یا اولی سات و عبرت والو آنکھوں والو ذرا عبرت حاصل کرو کہ جن کو وہ ناقابل تسخیر کے لے کہتے تھے ہم نے بغیر جنگ کے مومنوں کو ان کا فاتح اور وارث بنا دیا تو اگر اللہ تعالیٰ بے سر و سامان مومنوں کو ناقابل تسخیر قلعے عطا فرما دیتا ہے تو آج کے دربار میں بھی جس کے انداز میں فرونیت ہوگی جو یوں کہے گا کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے تو کرے ہم معاف نہیں کریں گے ہمارے غیر و غضب کا نشانہ تمہیں بننا پڑے گا جو خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دے اللہ پھر اس فرعون کو جو ہے وہ دبو کے دکھا دیتے ہیں اس لیے ایسے فرعونوں سے ڈرنے کی ہرگے ضرورت نہیں اللہ رب العزت کے اوپر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے وس وکلالی وکف وکفا اللہ وکیلا اللہ پہ توکل کرو اللہ ہی تمہارے لیے کافی وکیل ہے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہم ایمان والے ہیں ہمیں اس ایمان کی بنیاد پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جو آنکھ ہماری طرف دیکھے گی اللہ رب العزت اس آنکھ کو نکال دیں گے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ آج محسوس کرتا ہے آج اپنے جو ہے ایمان والے بھائیوں کے دلوں میں دشمن کا ڈر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس ڈر کو نکال دیجئے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر لیجئے اللہ کی محبت سے بھر لیجئے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی ادا فرماتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے دین کی محنت کے لیے زندگی کو قبول فرما لے اور جب موت کا وقت آنا ہو اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما دے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دے کر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر دل کی تمنا تو ہونی چاہیے تو پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے اور ہماری زندگی اور کو بھی دین کے لیے قبول فرما لے اور جب جانے کا وقت ہو تو یہ زندگی اس وقت بھی دین کے لیے کام آ جائے تو ہم آپس میں متحد ہو جائیں ایک بن جائیں چٹان بن جائیں یاد رکھنا پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ چیزیں بہتی ہیں جو میں ہلکی ہوتی ہیں چاہے وہ کاغذ ہو لکڑی ہو یا گھاس پھوس کے تل کے ہو چٹانیں پانی کے ساتھ نہیں بہا کرتی وہ تو پانی کا رخ موڑا کرتی ہیں ہم حالات کے راستے میں ہم تن کے نہ بنے چٹان بن جائے حالات کا رخ بدل جائے گا یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو روک دیتے ہیں جو پڑتے ہوئے طوفانوں کو ہم چٹان بن جائیں اور ان طوفانوں کو روک کر دکھا دیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نسبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اور آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے تمام امت مسلمان پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو دور پر دے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین